جناب عطا سے روایت ہے وہ کہتے ہیں میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما پر شہادت دیتا ہوں اور ابن عباس رضی اللہ عنہما نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر شہادت دی کہ آپ عید فطر کے دن نکلے نماز پڑھائی پھر خطبہ دیا اس کے بعد عورتوں کے پاس آئے اور بلال رضی اللہ عنہ آپ کے ساتھ تھے شعبہ کا غالب گمان ہے کہ ایوب نے یہ جملہ بھی کہا تھا کہ آپ علیہ السلام نے ان خواتین کو صدقہ کرنے کا حکم دیا تو وہ اپنے صداقات بلال کے کپڑے میں ڈالنے لگیں سننے ابو داود حدیث نمبر ایک ہزار ایک سو بیالیس